معمر اور شعیب دونوں نے زہری سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اور اس کے ساتھ عبید اللہ کی حدیث بیان کی البتہ شعیب نے کہا زہری سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہا مجھے علم رکھنے والے ایک شخص نے بتایا کہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا جس طرح یون اس کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6122